اس وقت امت پر برے حالات ہیں ستاون ملک سارے صرف فلسطین نہیں صرف غزہ نہیں پوری امت برے حالات کا شکار ہے برے حکمران ہیں نکمے حکمران ہیں بزل حکمران ہیں موت سے ڈرتے ہیں میرے نبی نے فرمایا تھا ایک دن آئے گا کہ امتیں تمہیں ایسے تقسیم کریں گی جیسے کھانا تقسیم کیا جاتا ہے کوئی تین سو سال سے ذلت کی چکی میں پس رہے ہیں پس رہے ہیں پس رہے ہیں پس رہے ہیں لیکن یہ حالات میرے نبی نے فرمایا میری امت پہ آخرت میں بڑا عذاب نہیں ہے میری امت کا عذاب دنیا میں ہی ہو جائے گا کہ یہ وہ کیا ہے کہ وہ قتل ہے ان کا قتل ہونا ان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے گا اللہ دشمن کے دلوں سے تمہارا روب نکال دے گا اللہ دشمن کے دلوں سے تمہارا روب نکال خالد کا نام سن کر روم کانپ اٹھتا تھا اللہ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا آپ نے فرمایا دنیا سے پیار کرو گے اور موت سے ڈرو گے موت کو برا سمجھو گے اور جو ارض فلسطین ہے اللہ اسے ضائع نہیں کرے گا اب نے کہا ارض المنشر والمحشر یہ وہ زمین ہے جہاں پر حشر قائم ہوگا کینیڈا میں ایک نوجوان خواب دیکھ رہا ہے کا پڑا عالم ہے کہ میں نے خواب دیکھا کہ غزہ کے شہداء کے بچے آسمان پر تیر رہے ہیں اور اللہ کے نبی ہر آنے والے بچے کا استقبال فرما رہے ہیں والارض بعد ذلك کا وہ بشتی چلی گئی آسمان کو حکم دیا تو وہ بلند ہو گیا رفع سما بغیر عمد امدن بادلوں کو حکم دیا تو دیکھو آج وہ آسمان پہ چھائے ہوئے ہیں سردی بڑھی ہوئی ہے لیکن اس کا امر آیا ہے آ جاؤ الم تر ان اللہ جی صحابہ بارش برسائے یا نہ برسائے یہ بادل کی طاقت نہیں یہ اللہ کا امر ہے فیوسیب بہی میں یشا و یسرف ہو ام میں پھر لیل و نہار ہیں دن اور رات ہیں تو اس کے پیچھے بھی میرا اللہ کہتا ہے یغش اللیل النہار تیرا رب ہے جو اس نے دن اور رات کو بنایا ان کو آگے پیچھے چلایا وجال اللیل والنہار اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کو اپنے طاقت اپنی قدرت سے پیدا فرمایا نورانی مخلوق ہیں الی اجن حتن مسلح و ثنا و ربا فرشتے ان کو بھی اللہ نے بنایا جنت جہنم یہ ساری کائنات اللہ نے بنائی ہے اور اس پر اللہ کا حکم چلتا ہے کل ان المر کل للہ للہ الامر من قبل و من بعد تو یہاں جو بھی حالات پیش آتے ہیں اب سردی آئی ہوئی ہے یہ اللہ کا امر ہے گرمی آئے گی وہ اللہ کا امر ہے رات آئے گی وہ اللہ کا امر ہے دن آئے گا وہ اللہ کا امر ہے سردی ہے یہ اللہ کا امر ہے بادل چھائے ہوئے ہیں یہ اللہ کا امر ہے پتے گر رہے ہیں یہ اللہ کا امر ہے ہمیں ٹھنڈ لگ رہی ہے یہ اللہ کا امر ہے پھر اس کو وہ بدلتا ہے تو ہم یہ کوٹ اتار اور جرسیاں اتار اور مل مل کے کپڑوں میں آ جاتے ہیں وہ جی بڑی گرمی لگ رہی ہے یہ اللہ کا امر ہے تو اس کائنات کے پتے پتے پر اللہ کی بادشاہی ہے ایسے ہی انسانی جو حالات ہیں اس پر بھی اللہ کی بادشاہی ہے وہ تو عز و منتشا میں جس کو چاہوں عزت دوں وہ تو ذل و منتشا میں جس کو چاہوں ذلیل کروں یک تو رزق لمشا میں جس کو چاہوں رزق دے دوں وہ یک در میں جس کا چاہوں کم کر دوں ویزا مرض تو وہ و یشفین جس کو چاہوں بیمار کر دوں اور پھر جس کو چاہوں شفا دے دوں اور جسے چاہوں تو شفا کے بغیر اپنے پاس بلا لوں حالات کائنات زمین و آسمان عرش و فرش لوح و قلم کرسی جدھر دیکھو گو للہ الامر من قبل و من بعد ہر طرف اللہ کی بادشاہی ہے اینما تولو فسم وجہ اللہ جدھر نظریں دوڑاؤ گے اللہ کی قدرت کے نظارے نظر آئیں گے ہر شیز میں اللہ کی ذات کی قدرت اور طاقت نظر آئے گی سنوریم آیاتنا آیاتینہ فل وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق میں ان قریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا اس کائنات میں تمہاری اپنی ذات میں میں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا تم پکار اٹھو گے کہ اللہ ہے تم پکار اٹھو گے کہ وہ حق ذات ہے کل ہو اللہ احد اور وہ احد ہے اکیلا اللہ السمد سب اس کے محتاج ہیں وہ کسی کا محتاج نہیں لم یلد کسی کا باپ نہیں ولم یولد کسی کا بیٹا نہیں ولم یق اللہ کفون ون عہد اس کا ہمسر اور ثانی نہیں ہے تو تل ملک منتشا اس کو بادشاہی دے دو فرعون کو دے دو چار سو سال حکومت کرتا رہا فرعون کا خاندان و تنز الملک میں منتشا ان سے واپس لے لو ان سے چھین لو سارے فوجیں طاقتیں بیکار ہو جاتی ہیں اور زیرو ہو جاتی ہیں وہ تو و منتشا ان کو عزت دے دو کوئی ذلت لا نہیں سکتا وہ تو ذل و منتشا انہیں ذلیل کر دو کوئی ذلیل کر نہیں کوئی ان کو عزت دے نہیں سکتا اس سارے کارخانہ قدرت میں یہ لا الہ الا اللہ یہ میں نے آپ کو بیان کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ سب پر لا کی تلوار ہے کوئی کچھ نہیں ہے سب کچھ اللہ ہے کسی کا کچھ نہیں ہے سب کچھ اللہ کا ہے وہی مالک حقیقی ہے وہ جب اٹھاتا ہے تو کوئی گرا نہیں سکتا وہ جب وہ گراتا ہے تو کوئی اٹھا نہیں سکتا جب وہ مارتا ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا جب وہ بچاتا ہے تو کوئی مار نہیں سکتا جب وہ شفا دیتا ہے تو کوئی اس کو بیمار نہیں کر سکتا جب وہ بیمار کرتا ہے تو کوئی اس کو علاج نہیں کر سکتا مجھے پانچ سال ہو گئے میرے سر کا درد روزانہ ہو رہا ہے ابھی بھی میں دوائی کھا کے آیا ہوں کہ میں جب بولتا ہوں تو میرا درد بڑھ جاتا ہے ڈاکٹر عاجز ہیں حکیم عاجز ہیں ہومیوپیتھک عاجز ہیں کیوں ابھی اوپر والے کا حکم نہیں آیا جب اس کا شفا کا حکم آتا ہے تو بغیر اسباب کے اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت تکلیف بھیجی ایوب علیہ السلام پر اٹھارہ برس اور جب شفا دینا چاہی تو اور درج برج کہا گا مختصم باردم و شراب ایک پر چشمے ایک پر مارا جبرائیل نے تو پانی کا چشمہ نکلا کیس میں نہاؤ نہا کے نکلے تو اٹھارہ سال کی بیماری غائب ہوگی ایسے غائب ہوگی جیسے تھی ہی نہیں ایوب علیہ السلام کی اہلیہ گئی ہوئی تھیں باہر کسی کام جب وہ واپس آئیں تو دیکھا ایک نوجوان خوبصورت بیٹھا ہوا ہے تو وہ کہتی ہے بیٹا آپ نے یہاں کسی بوڑھے بیمار کو دیکھا ہے جو یہاں تھا تو وہ ہنس پڑے کہا بیگم وہ میں ہی ہوں مجھے اللہ نے جوان کر دیا مجھے اللہ نے صحت دے دی مجھے اللہ نے زندگی دے دی اللہ کرنے میں کسی کا محتاج نہیں اسے کرنے کے لیے عجیب بات ہے مجھے کرنے بیان کرنے کے لیے گاؤں سے آنا پڑا اور میرا سر بھی بھاری تھا اس لیے میں گولی کھا کے آیا موسم بھی خراب تھا اللہ کو کرنے کے لیے کہیں جانا نہیں پڑتا اللہ کو دینے کے لیے کہیں سے لینا نہیں پڑتا سبحان اللہ دینے کے لیے کہیں سے لینا نہیں پڑتا میں کسی کو دیتا ہوں تو پہلے میں زمین سے کماتا ہوں پھر اپنی جیب میں ڈالتا ہوں پھر وہاں سے نکال کے دیتا ہوں جو بھی سائل آتے ہیں اللہ کو دینے کے لیے کہیں سے لینا نہیں پڑتا کرنے کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا اسے مارنے کے لیے تلوار چلانے کی ضرورت نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام تک تو بڑھاپا تھا ہی نہیں نہ بیماری نہ بڑھاپا سب اول من شاب با ابراہیم پہلے شخص جو بیمار ہوئے ابراہیم علیہ السلام تھے ان کے سفید بال آیا کہ یا اللہ یہ کیا ہے مہاذا کیونکہ کسی کا سفید بال تھا ہی نہیں چاہے کوئی دو سو سال زندہ رہتا تھا کالے بال جوان تو اللہ نے کہا حاضا وقار یہ وقار ہے عزت ہے کہ اللہ مزید نہیں وقار اللہ میرے وقار کو زیادہ فرما تو میری اس تمہید کا مقصد تھا کہ اس کائنات میں جو حالات بنتے ہیں وہ بھی میرے اللہ کی قدرت اور طاقت کا اظہار ہے ونبلو کم بشر والخیر فتنہ ہم تمہیں آزمائیں گے کبھی برے حالات کے ساتھ اور کبھی اچھے حالات کے ساتھ اس وقت امت پر برے حالات ہیں ستاون ملک سارے صرف فلسطین نہیں صرف غزہ نہیں پوری امت برے حالات کا شکار ہے برے حکمران ہیں نکمے حکمران ہیں بزل حکمران ہیں موت سے ڈرتے ہیں میرے نبی نے فرمایا تھا یوشک العم انتدا علیکم کما تدا اللہ تو ایک دن آئے گا کہ امتیں تمہیں ایسے تقسیم کریں گی جیسے کھانا تقسیم کیا جاتا ہے تو کسی نے پوچھا اب من قلت نہ یوم یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہم ان دنوں میں تھوڑے ہوں گے آپ نے کہا لا بل ان تم یوم دن کثیر تم بہت زیادہ ہوگے وراكن کم غفا ان کا غفا سیل تم ایسے ہوگے جیسے پانی کے اوپر جھاگ ہوتی ہے جھاگ اور جھاگ کی کوئی طاقت ہوتی ہے حالانکہ پورے پانی کے اوپر چھائی ہوتی ہے جب پانی طوفان بن کے چلتا ہے تو اوپر جھاگ ہی جھاگ ہوتی ہے گھاس لکڑیاں سب کچھ ان میں کوئی طاقت ہوتی ہے پانی کے سامنے تم ایسے ہو گئے جیسے پانی کے اوپر جھاگ ہوتی ہے جدھر پانی چاہے گا تمہیں اٹھا کے پھینک دے گا ولا فنفی قلوب کمل وہن ولا سدور ادو صدور مل محبت امن کم اللہ دشمن کے دلوں سے تمہارا روب نکال دے گا اللہ دشمن کے دلوں سے تمہارا روب نکال خالد کا نام سن کر روم کہاں پٹھتا تھا فارس کہاں اٹھتا تھا خالد بن ولید کا نام ایک ہیبت بن گیا تھا اور یہاں ہندوستان میں ملک مظفر رحمۃ اللہ علیہ شہید علاء الدین خلجی کے سپہ سالار تھے اور پانچ دفعہ تاتاریوں کو شکست دی انہوں نے اور پانچویں جنگ میں خود شہید ہوئے تو کسی تاتاری کا گھوڑا پانی نہیں پیتا تھا تو وہ کہتا تھا ملک مظفر کو دیکھ لیا ہے اور بچہ سوتا نہیں تھا تاتاری کا تو ماں اسے کہتی بلاؤں ملک مظفر کو بلاؤں ملک مظفر کو تو تمہارے ہندوستان کی تاریخ بتا رہا ہوں آپ کو صحابہ کی تاریخ نہیں بتا رہا چند سو سال پہلے کی تاریخ آپ کو بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے ہیبٹ ڈالی تھی مسلمانوں کی اللہ وہ روب تمہارا نکال دے گا اور روب نکال کر ان کے دلوں سے تمہارا روب نکلے گا اور تمہارے دلوں میں کیا پڑے گا ولا فی قلوب کم الوہن اللہ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا تو صحابہ نے پوچھا مل وہن یا رسول اللہ یا رسول اللہ وہن کیا ہے آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت دنیا سے پیار کرو گے اور موت سے ڈرو گے موت کو برا سمجھو گے تو پوری امت اس وقت مصیبتوں کا شکار سب سے بڑی مصیبت نکم حکمران ہیں پورے ستاون ملکوں کے دنیا و کراہیت الموت دنیا سے پیار کرو گے اور موت سے ڈرو گے موت کو برا سمجھو گے تو پوری امت اس وقت مصیبتوں کا شکار ہے سب سے بڑی مصیبت نکم حکمران ہیں پورے ستاون ملکوں کے اور کچھ تین سو سال سے ذلت کی چکی میں پس رہے ہیں پس رہے ہیں پس رہے ہیں پس رہے ہیں لیکن یہ حالات میرے نبی نے فرمایا میری امت پہ آخرت میں بڑا عذاب نہیں ہے میری امت کا عذاب دنیا میں ہی ہو جائے گا وہ کیا ہے کہ وہ قتل ہے ان کا قتل ہونا ان کے گناہ کی معافی کا ذریعہ بن جائے گا جب جنگ عہد میں شکست کی صورت بنی تو ابو سفیان نے نعرہ لگایا کہ اولو حبل حبل کی حبل زندہ باد اولو حبل جیسے ہم کہتے حبل زندہ باد تو اللہ کے نبی کو کہنے لگا محمد ہے بہت پہاڑ میں چھپے ہوئے تھے عمر ہے ابو بکر ہے عمر ہے علی ہے تو آپ نے سب کو خاموش رہنے کا حکم دیا تو سارے کوئی جواب نہیں دے رہے تو وہ کہنے لگا آج ہم نے سب کو مٹا دیا تو حضرت عمر چپ نہ رہ سکے کہنے لگے تیرا بیڑا غرق کو ہم سب زندہ ہیں سب تیری باتیں سن رہے ہیں کہنے کا کل تمہاری جیت تھی آج ہماری جیت ہے کہ بالکل نہیں آج بھی ہماری جیت ہے ہمارے قتل ہوئے جنت میں گئے تمہارے قتل ہوئے جہنم میں گئے تو امر المومن مسلمان کے لیے بڑی حیران کن بات ہے میرے نبی نے کہا ان اسابت ہو سرا او فشکر افل الجن اس کو اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے تو یہ شکر ادا کرتا ہے تو اسے جنت ملتی ہے وین اسابت ہو درا اسے اللہ تعالیٰ مشکل میں ڈالتا ہے مصیبت آتی ہے فصبر یا صبر کرتا ہے فلاح الجنت تو اسے جنت ملتی ہے تو اس وقت امت پر جو حالات ہیں یہ صبر کے حالات چل رہے ہیں اور جو عرض فلسطین ہے اللہ اسے ضائع نہیں کرے گا صرف عرض فلسطین میں پہلی اللہ کی جو رحمت آئی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلا گھر بنایا اول بیتن غد الناس فرشتوں کے ذریعے وہ بیت اللہ تھا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسرا گھر جو دنیا میں بنایا وہ مسجد اقسا تھی یہ یہ بھی فرشتوں نے بنائی تھی پھر چار ہزار نبیوں کے باپ اور میرے نبی کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام فلسطین میں تشریف لائے وہیں دفن ہوئے حضرت اسحاق علیہ السلام فلسطین میں تشریف لائے حضرت یعقوب علیہ السلام فلسطین میں تشریف لائے حضرت موسیٰ علیہ السلاۃ والسلام اپنی قوم کو لے کر فلسطین میں دوبارہ واپس آئے حضرت داؤد علیہ السلام فلسطین میں آئے حضرت سلیمان علیہ السلام فلسطین میں آئے حضرت ذکری علیہ السلام فلسطین میں آئے حضرت یاہی علیہ السلام فلسطین میں آئے حضرت مریم علیہ السلام فلسطین میں پیدا ہوئیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلسطین میں پیدا ہوئے کتنا بڑا معجزہ جو اللہ نے ظاہر فرمایا انسانیت کا کہ بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا علیہ السلام فلسطین میں از تم بشرن سویہ جبریل آئے بڑے خوبصورت انسان کی شکل میں کالتنی رحمان کا اللہ کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے اگر تو متقی ہے انما انا رسول ربک مریم میں انسان نہیں ہوں میں فرشتہ ہوں تو میرے پاس کیا لینے آئے لے احب اللہ کی غلام من ذکیہ اللہ تجھے بیٹا دینا چاہتا ہے قالت انا یقون علی غلام مجھے بیٹا وہ کیسے ولم یم سستی بشر میری تو شادی نہیں ہوئی ولم اکو بغیہ اور میں فاحشہ عورت نہیں کہ شادی ہونے کے دو راستے ہیں حلال راستہ نکاح ہے حرام راستہ زنا ہے ایک میرا ہوا نہیں دوسرا میں کر نہیں سکتی تو کیسے ہوگا کالکی کالا قال ربک ولی حین وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا منا مسئلہ ہی کوئی نہیں اللہ ابھی کر دے گا اللہ ابھی کر دے گا تو وہ آگے بڑھے تو مریم علیہ السلام پیچھے اٹھیں اور ڈرتے ڈرتے ڈرتے دیوار کے ساتھ لگ گئے اب آگے تو کوئی پیچھے جانے کی چیز نہیں تھی تو جبریل کہنے لگے لا تخافی لا تخافی ڈرو نہیں ڈرو نہیں ڈرو نہیں اور ان کو یہاں سے پکڑا یہاں سے جسم کو ہاتھ نہیں لگایا کرتے کو یہاں سے پکڑا اور دور کر کے ایسے پھونک ماری یہاں پھونک ماری ادھر پھونک ماری ادھر نو مہینے کا حمل پیٹ میں تیار ہو فحملت ہو اسی وقت حمل ہو گیا فا فن تبدت بھی ہی مکان پسی پھر فا کا لفظ ہے اسی وقت ایک دور جگہ پر گئیں فا پھر فا ہے اجا الى جذع النخلہ بھاگ کے ایک خشک کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگائی اور عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے آپ پیدا ہو گئے قالت علیہ تنی مت قبل تو نسیم منسیا ہائے میں مر جاتی اور پھر میں بھلا دی جاتی اور پھر میرا بھولنا بھی بھلا دیا جاتا قال لا تخافی ولا تحزنی وقر آئینہ پہلے آ کر کے حزی علیہ کے بجز نخلا تو ساکت رتبن جنیا یہ کھجور کو ذرا ہلا انہوں نے اس تنے کو ہلایا نا تو اوپر کوئی پتا نہیں تھا ٹونڈ منڈ تو تازہ کھجوریں گرنے لگیں سامنے کہنے کے مریم دیکھ اس پر نہ کوئی شاخ ہے نہ کوئی پتا ہے اور اللہ تازہ کھجوریں دے رہا ہے ایسے ہی تجھے بغیر شادی کے اللہ نے بیٹا دے دیا فقلی وشروی وقر آئینہ کھا پی آنکھیں ٹھنڈی کر اور بچوں کو لے جا گاؤں شہر میں تو فہمہ تر من البشر عہدہ اور جب تک تجھے کچھ سامنے نظر آئے تو تم نے کہنا ہے انی نبت الرحمٰن سوما فلن مل یوم انسیا چپ کا روزہ بھی رکھتے تھے بنی اسرائیل کہ سارا دن خاموش رہنا بولنا نہیں ہے فتح بہی قو ما تحمل وہ بچے کو لے کر آئیں شہر میں قالو یا مریم القجی ان فریا ارے مریم یہ منہ کیا کالا کیا ماں کان ابو کے مرا اسو و ماں کان تم کے بغیا نہ تیرا با یا افتا ہارون تین طرح سے تانا دیا یا اخت ہارون اے ہارون کی بہن پہلے بھائی کا تانا دیا تیرا بھائی تو بڑا نیک تھا تو نے کیا کیا ماں کان ابو کے مرا اسو تیرا باپ تو بڑا نیک تھا یہ تو نے کیا کیا ماں کان تم کے بغیا تیری ماں تو بہت نیک تھی تو نے یہ کیا کیا تین طرف سے تانے دیے بھائی کی طرف سے باپ کی طرف سے ماں کی طرف سے فاشا رتی لئی انہوں نے پہلے یوں کیا پھر یوں کیا و کلم من کان فلم صبیہ اس سے کیسے بات کریں یہ تو بچہ ہے عبد اللہ عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر شروع ہو گئی اتنا بڑا موجزہ عرض فلسطین میں اللہ نے ظاہر فرمایا اور عرض فلسطین سے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھایا یہیں سے اوپر اٹھایا آسمانوں کی طرف اور میرے نبی کا جو معراج ہوا وہ بھی ارض فلسطین سے ہوا سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى بابرکت ذات جو مسجد حرام سے مسجد اقصا لے گیا اپنے بندے کو الذي باركنا حوله اس خطے کو اللہ نے بابرکت فرمایا کسی خطے کو بابرکت نہیں فرمایا اس فلسطین کے خطے کو اللہ تعالیٰ نے بابرکت فرمایا حضرت میمونہ نے پوچھا یا رسول اللہ مل قدس یہ جو قدس ہے اس کی کوئی حقیقت تو بتلائیں آپ نے کہا ارض المنشر یہ وہ زمین ہے جہاں پر حشر قائم ہوگا یہ وہ زمین ہے جہاں پر حشر قائم ہوگا اور یہاں یہ وہ زمین ہے یہ تو اب میں اپنی طرف سے اگلی بات بتا رہا ہوں فلسطین کی آخری جو مارکا ہوگا دجال کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فلسطین میں ہو تو لد کے مقام پر عیسیٰ علیہ السلام اور اس کا ان کا مقابلہ ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ ایک معجزہ دے گا ان کا سانس جسے بھی لگے گا جس کافر کو وہ مر جائے گا پگھل جائے گا اور آپ کا سانس کہاں تک جائے گا میں تو سانس لیتا ہوں تو یہ مائک تک آ رہا ہے آپ بھی لوگے تو یہیں تک آئے گا لیکن اس علیہ السلام کی جہاں تک نظر جائے گی وہاں تک ان کا سانس جائے گا اور جس چیز کو لگے گا وہ مرتا جائے گا تو اللہ اس سرزمین کو ضائع نہیں کرے گا یہ ان میں تھوڑا آپ کے حوصلہ افزائی کے لیے چونکہ ہر طرف قیامت کی باتیں ہو رہی ہیں قیامت آ گئی قیامت آ گئی قیامت آ گئی قیامت حالی دور ہے اڈی نڑے کوئی نہیں ہے حالی تھوڑا دیر ہے سانتا نہیں ویکھنی ہم دی فکر نہ کرو چونکہ قیامت سے پہلے ایک ہوا چلے گی جس سے سارے اہل ایمان مر جائیں گے ایک کلمہ گو مسلمان دنیا پہ زندہ نہیں بچے گا صرف غیر مسلم ہوں گے ایک بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا نہیں ہوگا اور قیامت سے تیس سال پہلے قیامت سے تیس سال پہلے بچے پیدا ہونے بند ہو جائیں گے کہ کسی بچے پر قیامت نہیں آئے گی یوم تلحل کل مرد عما رات وہ ہولناکی بتانے کے لیے تشویح ہے وہ یہ نہیں کہ ایسا ہو رہا ہوگا کیونکہ بچہ تو کافر کا بھی ہو وہ معصوم ہے مسلمان کا بھی ہو تو وہ معصوم ہے اس لیے آپ نے کہا کہ سارے جو نابالغ مرتے ہیں وہ جس مذہب کے بھی ہیں سب جنت میں جائیں گے چونکہ ان پر تو بھی شریعت لاگو ہی نہیں ہوئی ہے اور سارے بچے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاتے ہیں تو تو حدیث پاک میں آتا ہے جتنے اہل ایمان کے بچے بالغ ہونے سے پہلے پیدا ہونے سے لے کر پندرہ سال سے پہلے تک جڑ فوت ہو جاتے ہیں سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہوتے ہیں ساری نسل ابراہیم علیہ السلام کے پاس اور وہ ان کے باپ ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ وہ وہ اپنی وہاں کی جنت کے مزے لیتے ہیں پتہ نہیں کیا لیتے ان میں تو کوئی نہیں پتہ بس آپ نے اپنے بیٹے کے بارے میں فرمایا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام چونکہ وہ ابھی ماں کا دودھ پیتے تھے ان کا انتقال ہو گیا تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک حور کو مقرر کر لیا ہے ابراہیم کو دودھ پلانے کے لیے سبحان اور کسی بچے کے بارے میں ایسی بات نہیں ہے تو ڈران والی گل کوئی نہیں ساڈو تھی قیامت نہیں ہوں تیس سال پہلے بچے پیدا ہونے بند ہو جائیں گے قیامت تیس اور تیس سے اوپر کی عمر کے لوگوں پر ہوگی اور وہ جانوروں کی طرح ہوں گے سڑکوں پہ زنا کریں گے اور ہر انسانی جو اخلاق ہیں ان سے وہ خالی ہو جائیں گے ان سے وہ خالی ہو جائیں گے یہ امت کے اوپر امتحان ہے ہمارا ایک ساتھی ہے وہاں کینیڈا میں اس سے مجھے خواب سنایا کہ میں نے دیکھا کہ غزہ کے جتنے شہداء کے بچے ہیں وہ آسمان پہ تیر رہے ہیں اور اللہ کے نبی ہر آنے والے کا استقبال فرما رہے ہیں تو ہمیں دیکھنے میں تو بڑا ظلم نظر ہے ظلم ہے بھی صحیح لیکن ہماری تو موج ہے وہ تو سارے جنت میں گئے جتنے بڑے شہید ہوئے وہ بھی جنتی عورتیں شہید ہوئیں وہ بھی جنتی مرد شہید ہوئے وہ بھی جنتی اور بچوں کا تو میں نے کینیڈا میں ایک نوجوان خواب دیکھ رہا ہے راوین کا پڑا ہوا ہے عالم ہے کہ میں نے خواب دیکھا کہ غزہ کے شہداء کے بچے آسمان پر تیر رہے ہیں اور اللہ کے نبی ہر آنے والے بچے کا استقبال فرما رہے ہیں لوڑی ساڑی تو موج ہو گئی ہمیں دیکھنے میں موت نظر آتی ہے حقیقت میں دیکھو ایک ہوتا ہے کامیاب ہونا اور ایک ہوتا ہے فتح پانا ایک ہوتا ہے ناکام ہونا اور ایک ہوتا ہے شکست کھانا یہ دو الگ چیزیں ہیں کامیابی الگ چیز ہے فتح الگ چیز ہے ناکامی الگ چیز ہے شکست الگ چیز ہے کربلا کے میدان میں سب سے مقدس خون بہایا گیا سب سے پاکیزہ خون بہایا گیا اور ان سب کو شکست ہو گئی اور وہ سارے گردنیں کٹوا کے نیزوں پہ چڑھ گئے لیکن وہ ناکام نہیں ہیں وہ کامیاب ہیں انہیں شکست ہوئی ہے انہیں ناکامی نہیں ہوئی وہ کامیاب ہیں اور شمر کا لشکر وہ فتح پایا ہے وہ کامیاب نہیں ہے انہوں نے فتح پائی کامیاب نہیں ابن زیاد کی گردن کٹ کے جب لائی گئی مصب بن عمیر کے سامنے جیسے حضرت حسین علیہ السلام کی گردن کٹی ہوئی ابن زیاد کے سامنے رکھی گئی تو وہ ایسے منہ پہ چھڑیاں مار کر کہنے لگا میں نے ایسا خوبصورت چہرہ آج تک نہیں دیکھا جو مرنے کے بعد بھی اتنا چمکتا کٹی ہوئی ابن زیاد کے سامنے رکھی گئی تو وہ ایسے منہ پہ چھڑیاں مار کر کہنے لگا میں نے ایسا خوبصورت چہرہ آج تک نہیں دیکھا جو مرنے کے بعد بھی اتنا چمکتا ہوا تر و تازہ ہو تو حضرت ابو برزہ اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر روتے ہوئے فرمایا کہ ظالم یہ چھڑی یہاں سے ہٹا لے میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے ہوئے دیکھا ہوا تو کہنے لگا تو بوڑھا ہو گیا ورنہ تیرا بھی سر اڑا دیتا میں تو جب اللہ تعالیٰ انتقام لینے پر آئے اور ابن زیاد کو قتل کیا گیا اور اس کی کٹی ہوئی گردن آئی حضرت بن عمیر کے سامنے تو ایک دم مجمع میں ہلچل مچی جا جا وہ آیا وہ آیا وہ آیا کیا دیکھا ایک چھوٹا سا سام اتنا انتہائی تیز وہ تیزی سے آیا اور اس کی ناک میں داخل ہوا اور منہ سے نکل گیا پھر اس کی ناک میں داخل ہوا اور منہ سے نکل گیا پھر اس کی ناک میں داخل ہوا پھر اس کے منہ سے نکل کے پھر غائب ہو گیا تھوڑی دیر کے بعد پھر آواز آئی جا وہ آیا وہ آیا وہ آیا تو دیکھا وہ بھی سانپ پھر آ رہا ہے اور آ کر اس کی ناک میں داخل ہوا اور پھر نکلا نہیں اندر ہی غائب ہو گیا فتح پائی ابن زیاد نے لیکن ناکام ہو گیا شکست سکھائی امام حسین علیہ السلام اور ان کے بہتر ساتھیوں نے لیکن وہ کامیاب ہو گئے جنگ سے پہلے آپ کو اونگ آ گئی تو آنکھ کھلی تو آپ ہنسنے لگے حضرت زینب نے پوچھا یہ کوئی ہنسنے کا موقع ہے کیوں ہنسے ہو کہا خواب میں اللہ کے نبی ملے ہیں کہہ رہا بیٹا میں تمہیں لینے کے لیے آ چکا ہوں تو دیکھنے میں شکست ہوئی ہے لیکن وہ کامیاب ہیں امر بن سعد کو فتح ہوئی ہے وہ ناکام ہے امر بن سعد کی کٹی گردن بھی مختار کے سامنے رکھی گئی اللہ تعالیٰ نے ایک کو زندہ نہیں چھوڑا جتنے بھی قاتلین حسین تھے سب قتل ہوئے حضرت عثمان کے قاتل سب طبی موت نہیں مرے سب ذلت کی موت مرے تو بھائیو یہ امتحان کی جگہ ہے اللہ اپنے نبی کی امت کے گناہوں کو دھونے کے لیے ایسے حالات لاتا ہے سب آپ نے فرمایا جتنا مجھے ڈرایا گیا اتنا کسی کو نہیں ڈرایا گیا تو میں بتا رہا تھا عرض فلسطین یہ دوسری مسجد جو زمین پہ بنی چالیس سال کے بعد وہ مسجد اقسا ہے چار ہزار نبیوں کے باپ اور میرے نبی کے دادا ابراہیم علیہ السلام اس سرزمین میں تشریف لائے وہیں آرام فرما رہے ہیں اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام داؤد علیہ السلام سلمان علیہ السلام یحیٰ علیہ السلام زکری علیہ السلام یہ وہ نبی ہیں جن کا قرآن میں ذکر ہے اس کے علاوہ بھی سینکڑوں نبی ہیں جن کے نام نہ تاریخ میں ہیں نہ قرآن میں ہیں جو اس سرزمین کے اندر ہیں یہ معاشر کی سرزمین ہے یہ نبیوں کی سرزمین ہے میرے نبی نے فرمایا ارض المنشر والمحشر یہ محشر کی سرزمین ہے دوبارہ زمین سے باہر نکلنے کی سرزمین ہے اور پہلا بڑا مارکہ روم اور صحابہ کے درمیان ہوا تھا فلسطین میں اجنا دین کے مقام پر جو آج رملہ کہلاتا ہے رملہ رملہ کے قریب یہ روم کی تعداد نوے ہزار تھی اور صحابہ کی تعداد تیس ہزار تھی اور خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لشکر کے امیر تھے اس وقت وہ عراق میں تھے جب حضرت ابو بکر صدیق کو پتہ چلا کہ جو اٹھارہ دن کا تھا اور ایک راستہ تھا جس سے لوگ آتے جاتے تھے وہ دو مہینے کا تھا تو حضرت خالد نے فرمایا میں اس صحرا کو پار کروں گا لوگوں نے کہا ہم بھوک سے مر جائیں گے پیاس سے مر جائیں گے کہا جس لشکر میں رافع ابن عمیرہ ہو وہ لشکر ہلاک نہیں ہو آئے اس شاک گئے وعدہ فردہ لے کر اب انہیں ڈھونڈ چرا کے رخ زیبہ لے کر آئے تھے کچھ لوگ جو اللہ کو راضی کر کے دوستی لگا کے دکھا گئے کب اپنی آنکھوں سے ڈھونڈ چڑھا کر پھنسے تمہیں نظر کوئی نہیں آئیں گے مرد نظر آئیں گے انسان کوئی نہیں نظر آئے گا عورتیں نظر آئیں گی انسان کوئی نہیں نظر آئے گا تو فرمایا جس لشکر میں رافع ہو وہ لشکر ہلاک نہیں ہو سکتا فرمایا ہمارے پاس پانی کا بڑا ذخیرہ ہے ہم ہلاک نہیں ہوں گے نہیں ہمارے پاس ہے اور وہ وہ شخص ہے جو کہے گا اللہ کرے گا اٹھارہ دن میں اس کو پار کیا اور ایک مقام پر آ کر پانی ختم ہو گیا تین دن بغیر پانی کے گزارے تو صاحبہ نے کہا کہ اب ہم مرتے ہیں طاقت نہیں ہے کہا رافے کو بلاؤ رافے کی آنکھیں خراب تھی فرمانے لگے رافے پانی چاہیے کہنے لگے اچھا مجھے بتاؤ کہاں ہیں ہم کیونکہ وہ دیکھ نہیں پا رہے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ فلاں جگہ اب صحرا میں تو کوئی نشان منزل ہوتا ہی نہیں تو کوئی انہوں نے جھاڑیاں بتائیں کہنے کچھ جھاڑیاں دیکھو ایک طرف کٹھی ہوں کٹھی جھاڑیوں کا کوئی جھنڈ ہو مجھے بتاؤ ہے انہوں نے کہا ہاں وہ نظر آ رہا ہے کہ مجھے وہاں لے چلو وہاں لے گئے ایک جگہ اشارہ کیا کہ یہاں سے زمین کھودو زمین کھودی تو پانی کا چشمہ نکل کے باہر آ گیا کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہ تھی کبھی ہم بھی تم میں بھی راہ تھی کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو اللہ نے تو بے وفائی کی نہیں ہم نے بے وفائی کی اس کی مدد جو رکی ہوئی یہ بھی اس کی مدد ہے ہمارا شہید جنت میں جا رہا ہے اگر زندہ ہے زخمی ہے بھوکا ہے گنا معاف ہو رہے ہیں جہنم کی آگ سے ایک سوئی کا نکا عام آدمی ویک ہی نہیں سکتا دھاگا نہیں پا سکتا کی نظر کمزور ہوئے اتنا چھوٹا ہوں میرے نبی فرمایا جبریل علیہ السلام نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ سوئی کے نقے کے برابر اگر جہنم کی دیوار میں سوراخ ہو جائے تو اس میں سے جو آگ کی چنگاری نکلے گی پوری دنیا کو کوئلہ بنا دے گی اس کے سامنے یہ تکلیف تو بڑی تھوڑی ہے لیکن بات اصل یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے دوستی چھوڑ دی یہودیوں کو گالیاں بعد میں دو پہلے اپنے ہم اپنے گربان تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بل بل کی تو اپنے پیر ہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے کتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے کتنے جھوٹے مقدمے ہیں کتنی والدین کی نافرمانی ہے کتنے گھریلو ناشاکیاں ہیں کتنا سو چل رہا ہے کتنا شراب کے ٹھیکے چل رہے ہیں کتنے لوگ نمازیں چھوڑ چکے ہیں سر حکمرانوں کو میں کیا گلا دوں آج ہم سارے اس حمام میں ننگے ہیں تو یہ اللہ کی رحمت ہے اگر کسی کو اللہ نے اس امت کو اگر دنیا میں وہ جھٹکے دیتا ہے ہاں مجھے قائد بھی یاد آ گئی دونوں کو حال بتاتا ہوں ایک ہے جنہوں نے اللہ کو نہیں مانا تو اللہ کہتا ہے میرے محبوب کرن دے موج میلا چار ہیں انہوں موج میلا کرن دے کرن دے انہوں میرے کو آن دے بوڑ ویکھی میں کی کرنا ٹھیک ہوگی ہمارے بارے میں کیا کہا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ میں تمہیں دنیا میں چھوٹے چھوٹے عذاب دوں گا بڑا عذاب نہیں دوں گا آخرت کا یہ غزہ کے کی جو تباہی ہے یہ چھوٹا عذاب ہے یہ چھوٹی تکلیف ہے دون العذاب الاکبر فَيُعَذِّبْهُ اللَّهُ اللہ العذاب الکبر یس نار القبرا اور عذاب اکبر نار کبرا جہنم ہے تو میرا اللہ کہہ رہا کہ میں تمہیں چھوٹے چھوٹے عذاب دوں گا بڑا عذاب نہیں دوں گا تاکہ تم توبہ کر کے میری طرف آ جاؤ اور جو مجھے نہیں مانتے انہوں نے چھٹی دیتے جو بچہ اسکول میں پڑھتا ہے اسی کی حاضری ہوتی ہے غیر حاضری ہوتی ہے جو پڑھتا ہی نہیں تو اس کی کون حاضری لیتا ہے یا غیر حاضری لیتا ہے اپنے بچہ کوئی غلطی کرے تو اس کو تمبی کی جاتی ہے گلی کا بچہ کوئی کچھ کرے تو ہم نے کبھی دیکھا ہے کہ کیا کر رہا ہے یہ امت میرے اللہ کی لاڈلی امت اس وجہ سے نہیں کہ ایسے کوئی بڑے حاجی پارساں ہیں اپنے حبیب کی وجہ سے اپنے محبوب کی وجہ سے یہ امت اللہ کی لاڈلی امت ہے اللہ ہمیں بھی بندر خنزیر بنا سکتا ہے ہمیں کیوں چھوڑا ہوا ہے گنبد والے کے لیے درود پڑو جس کی دعائیں اور آنسو ایک رات آپ رو رو کے کہہ رہے تھے یا اللہ ابراہیم نے کہا کہ ان تو عبادك وإن تغفر لهم فإنك کام العزيز الحکیم یا اللہ تیری مرضی عذاب دے تیری مرضی تو معاف کر اور عیسی علیہ السلام نے کہا کہ وہ آیت میرے ذہن سے نکل گئی اس کا بھی یہی مضمون ہے کہ یا اللہ تیری مرضی ان کو پکڑ تیری مرضی ان کو چھوڑ لیکن میں یہ کہتا ہوں میں یہ کہتا ہوں امتی امتی امتی امتی امتی امتی تو جبریل آ گئے یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں بالا اللہ نو نہیں پتا بھائی آپ کیوں رو رہے ہیں سانو گل اپنا ہونی آئی تو فرمایا جبریل مجھے میری امت کا غم رلا رہا تو جبریل پھر واپس گئے پھر آئے یا رسول اللہ اللہ فرما رہے ہیں ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں تو بھائیو اس وقت کرنے کا کام گالیاں دینا نہیں ہے کافروں کو اس وقت کرنے کا کام ہے ہم توبہ کریں ہر اس بڑے گناہ سے توبہ کریں جس سے اللہ نے روکا ہے اللہ کے نبی نے روکا ہے جو کبیرہ گناہ ہیں کوئی ہزاروں نہیں ہیں چند ہیں چند ہیں کبیرہ گناہ ان سے توبہ کریں نماز کی پابندی کریں اور اپنی زندگی میں سچ بولیں جھوٹ نہ بولیں کسی پر الزام نہ لگائیں کسی پر جھوٹے مقدمے نہ کریں یا اپنی انگلیاں سے لڑائیں ہوں گی نہ اپنی انگل توڑ کے تو ڈاکٹر کو لو بڑھوا کے سرٹیفکیٹ جھوٹے مقدمے دائر کر دیتے ہیں بھائی ایک اللہ کی بارگاہ میں بھی جانا ہے جہاں یہ سب کچھ پیش ہوگا تو ہمیں آخرت کو سامنے رکھ کے اگر ہم دیکھیں تو امت محمد کامیاب ہے ہر حال میں ایمان پہ مرنا شرط ہے ایمان پہ مر جا بھی ہے کوئی جی چگل نہ بچ جاوے کہ ایمان کھس جاوے ایمان پہ مر جا بھی تو پھر انشاءاللہ رحمت ہی رحمت ہے کرم کیونکہ اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بھی ایک گل میری سن لو میں شرک معاف نہیں کرتا قرآن دی سب تو غصے والی آیت جس سے چلا پورے قرآن جس سے چلا سب تو زیادہ غصے بولے آئے وہ ہے التخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شیئا ادا یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے اتنی فضول بات کرتے ہو پتہ ہے تمہاری اس بات کا کیا اثر ہوتا ہے تقاد السما وات یا نمن ہو آسمان پرزے پرزے ہونے لگتا ہے وطن شک الرد اور زمین پھٹنے لگتی ہے و الجبال حدا اور پہاڑ ریت بننے لگتے ہیں انداول الرحمن ولادا جب لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے وما یم بغیل الرحمٰن انیتق ولدا اور اس ذات کی شان ہی نہیں کہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے اس آیت میں اللہ پورے قرآن میں سب سے زیادہ غصے میں ہے اس کو اغذب و آیتن فی القرآن کہتے ہیں قرآن کی سب سے غصے والی آیت ہے تو اللہ نے کہا اے تو میں معاف کرنا نہیں باقی لو عطی لا تشرک بھی شعیع یا عبدی لو جیتنی خطایا ثم لا قرآبر بی شعی تو کب مخرا میرا بندہ تو میرے پاس اتنے گناہ لے کر آ کے پوری دھرتی بھری ہوئی ہو تیرے گناہوں سے لیکن تو شرک سے پاک ہو تو جتنے تیرے گناہ ہیں اتنی تیری نیکیاں دے دوں اتنی تجھے نیکیاں دے دوں تو بھائی ہم توبہ کریں استغفار کریں آپس میں صلح کریں کسی سے لڑے ہوئے ہو تو صلح صفائی کر لو اور کسی کا حق مارا ہوا ہے تو اس کو دے دو کوئی غلط جھوٹے قسم کے الزامات لگائے ہیں مختصر بات ہے دو نفل پڑھ کے توبہ کر لو انشاءاللہ اللہ اللہ کی مدد اللہ ہر حال میں اس امت کا کا مددگار ہے دکھ دے رہا ہے تو بھی مددگار ہے سکھ دے رہا ہے تو بھی مددگار ہے میں نے تو اپنے بیٹے کی تکلیف میں محسوس کیا جوان بیٹے کا غم کوئی آسان نہیں ہے جوان بیٹی کی میت کو اٹھانا اور قبر میں اتارنا لیکن مجھے اس میں بھی اللہ کی رحمت نظر آئی اور میں اس پر اتنا شکر کرتا ہوں کہ اللہ شکر ہے شکر ہے تو ہر حال میں اللہ کی ہم پر رحمت ہے کس کی تو فیل میرے آپ کے عملوں کی تو فیل نہیں وہ کملی والے کی تو فیل وہ محمد و احمد وہ ماہی و حق اور میں اس پر اتنا شکر کرتا ہوں کہ اللہ شکر ہے شکر ہے تو ہر حال میں اللہ کی ہم پر رحمت ہے کس کی تو فیل میرے آپ کے عمروں کی تو فیل نہیں وہ کملی والے کی تو فیل وہ محمد و احمد وہ ماہی و حاشر عاقب اور فاتح اور خاتم وہ تاہا و یاسین وہ اول و آخر اس کی تو فعل ہے اس کی زندگی کو اپنی زندگی بناؤ اور اللہ کی بارگاہ میں جب کبھی کوئی خطا ہو دو نفل پڑھ کے معافی مانگو اللہ معاف کر دے گا نیت کرتے ہو سارے توبہ کی نیت کرتے ہو تو کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری طرف میرے رب کی قسم جس نے دل سے کہا ہے اس کے سب معاف ہو سر دیکھو اللہ تعالی اس میں کوئی شک نہیں حقوق العباد کی جو عدالت ہے بڑی سخت ہے اس میں اللہ کہے گا تو کل معافی مانگ پھر میں بھی معاف کروں لیکن اللہ پابند نہیں ہے کہ حقوق العباد معاف نہیں کرے گا اللہ جس کے چاہے معاف کر دے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ قبول باز معاف نہیں کرے گا وہ کہتا ہے یغفر لمن یشا شرک معاف نہیں کروں گا باقی جسے چاہوں معاف کر لوں قرآن کی آیت تو سنو کہ میں شرک معاف نہیں کروں گا باقی جسے چاہوں معاف کر دوں تو اللہ کی رحمت کو پابند نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ ش... اللہ نے ایک جگہ پابند کی اپنی رحمت میں شرک معاف نہیں کروں گا اس کے بعد یہ نہیں کہنا چاہیے اللہ حقوق العباد معاف نہیں کرے گا ہاں بھائی حقوق العباد کی عدالت بڑی سخت ہے یہ ٹھیک ہے لیکن اللہ جس کو چاہے معاف کر دے بخاری شریف کی روایت ہے ایک آدمی نے نڑینوے قتل کی تھے ان خیال آیا میں توبہ کرا وہ کسی صوفی صاحب کو چلا گیا کہ حضرت جی میں نڑینوے قتل کی ہیں کوئی میری معافی ہو سکے توبہ توبہ تیری معافی کتھو ہو سکتی اسے آپ نڑینوے چنگا نہیں لگتا سو پورے کرا چل تو بھی جا اس کو بھی قتل کر دیا پھر اس کو خیال آیا میں معافی مانگوں تو عالم کے پاس گیا علم و باز کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو وہ ایک عالم کے پاس گیا حضرت میں نے سو قتل کیے ہیں میری توبہ ہے کب بالکل ہے توبہ کو کون روک سکتا ہے لیکن صحبت بدلنی پڑے گی جو تبلیغ میں کہتے ہیں نا چلہ لگاؤ یہ صحبت بدلنے کے لیے صحبت بدلنی پڑے گی چلہ لگاؤ آج کی زبان میں کچھ چلہ لگاؤ یہ چلو تین دن ہر مہینے لگاؤ کہ تو یہ بستی چھوڑ دے او نیک لوگوں کا شہر ہے وہاں جا کے بس جا تیری توبہ پکی ہو جائے گی معاف ہو جائے گا نہ کہ جی میں تیار وہ اپنا گھر چھوڑا اور چل پڑا راستے میں موت آ گئی ارے تھوڑا جا گیا ہے دڑم ڈٹھا جب اسے دیکھا مجھے موت آ رہی تو اس نے جمپ لگایا تو جمپ لگایا تو اس طرح گرا اس طرح دونوں ہاتھ آگے تھے اور پورا بدن آگے کی طرف اللہ نو ادا پسند آ گئی یا کی پسند ہے اللہ نو پتہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا فرشتہ بھی بھیج دیا دوزہ کا بھی بھیج دیا بلا اللہ نو نہیں پتہ میں کی فیصلہ کرنا ہے لیکن ہمیں سنانے کے لیے یہ سارا کچھ اللہ نے کیا جنت کے فرشتے کہنے لگے ساڑا مہمان ہے توبہ کر گیا دوزک کے فرشتے کہنے لگے حالی اتنے اپڑیا نہیں جتھے جا کے توبہ پکی ہونی ہے ساڑا قیدیے اساں ہاتھ کاڑی پاونی ہے وہ آخر اِسے دے ہار پاونے نہیں میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں انہوں فرشتیاں دا جھگڑا ہو گیا اللہ نے تیسرا فرشتہ بھیجا جا کے ان میں فیصلہ کرو جہاں اس کی لاش پڑی ہے ادھر بھی فاصلہ نہ پو ادھر بھی فاصلہ نہ پو اگر نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو جنت والے لے جاؤ اور اگر وہ گھر کے قریب ہے تو دو زخ والے لے جاؤ اور حقیقت میں وہ گھر کے قریب تھا نیک لوگوں کی بستی سے دور تھا اور دھرتی رب دی اللہ نے ایس پاس والی زمین واقع نیڑے ہو جا سکڑ جا وہ سکڑ گئی ادھر والی زمین سے کہا پھیل جا وہ ایسے پھیل گئی جب انہوں نے پیمائش کی تو ادھر قریب ہو گیا گھر سے دور ہو گیا اللہ نے آ کے جنت دے دیا جس کو چاہے معاف کر اللہ کی رحمت کو پابند نہیں کرنا چاہیے اللہ حقوق العباد معاف نہیں کرے گا ایسا مت کہو ہاں حقوق العباد کی عدالت بہت سخت ہے اس میں کوئی شک نہیں تو بھائیو کسی کا حق لے کے نہ مرو تمہارا حق کسی پر ہے تو تمہیں مل جائے گا آخرت تو سارے بھائیوں نے نیت کر لی نا پکی توبہ بس چلو سونا پڑھو